حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دو اور جب رک جائے تو غسل کرو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اکاون